کلی و ماں ائی مو مرم

وسلم وسلاما عليك يا يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد ثنا سنا دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد درطان اسلام دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائیں جیسا کہ آپ کے میں محرم الحرام کے حوالے سے آج ہماری یہاں تیسری نشست ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی گزشتہ دو نشستیں جو ہوئی اس میں ہم ایک موضوع کو لے کے چل رہے اور بتانے کے مقصود ہے ان ساری باتوں سے کہ قرآن مجید و قرآن حمید کی آغوش تربیت میں اور اسلام کی چادر رحمت میں یعنی قرآن کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والا مسلمان اور اسلام کی چادر رحمت میں رہنے والا مسلمان تین خوبیوں کا جامع ہوتا ہے کیا کیا خوبیاں ایک ایسے مسلمان میں ہونی چاہیے کہ جو ہمیں کامیاب و کامران کر ہیں ہم سے پہلے جو بزرگان دین گزرے وہ بھی ہماری طرح انسان تھے لیکن انہوں نے قرآن مجید و قرآن حمید کی ایک ایک بات پر عمل کیا پوری زندگی سنت رسول کے مطابق گزاری یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں ان کے نام کی شہرت اور ان کے نام کے چرچے اور ہم الحمد للہ اہل سنت و ہم اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کا غلام کہتے ہیں داتا صاحب اور خواجہ صاحب کا غلام ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کامیاب اور کامران ہونا چاہیے تو قرآن مجید و قرقان حمید کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ کامیاب مسلمانوں کی شان کیا ہوتی ہے یا میں یوں کہوں تو عجب نہ ہوگا کہ گویا قرآن مجید و فرقان حمید یہ فرما رہا کہ جب تم نے غلامی رسول کا تاج اپنے ماتھے پہ سجا لیا اور نسبت رسول کا پٹا جب تم نے اپنے گلے میں ڈال دیا تو تمہارے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات ہونے چاہیے کہ جو تم سے پہلے لوگوں کے اندر موجود تھے تو اب گزشتہ رات جو نشست ہوئی اس میں فرمایا گیا جس سے ہم نے اس آیت پہ گفتگو کی کہ الدین ہم بھی صلاح کی ہم خاصی کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے یعنی وہ جس وقت نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف خدا ان کے وجود پہ تاریخ ہوتا اور ان کے آزاد بالکل ساکن ہو جاتے ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وہ ارد گرد نہیں دیکھتے جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری توجہ سجدہ گاہ سے مرکوز ہوتی ہے اور وہ لوگ نہ تو داڑیوں سے کھیلتے ہیں دوران نماز اور نہ ہی وہ اپنے لباس سے کھیلتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی نماز کیسی تھی اور وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے آج تیسری آئے سے مقدسہ اور ان شاء اللہ تعالی ہم گفتگو کو کوشش کریں گے کہ گفتگو ذرا تیزی کے ساتھ چلے چاہے ہم چوتھی آئے سے مقدسہ پر بھی گفتگو کر سکے اب قرآن مجید و قرقان حمید فرما رہا فرما رہا ہے کہ لدینہ ہوں وب لدین کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے مسلمانوں کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کسی لب کی طرف التفاق نہیں کرتے اب یہ لب کیا ہے تو بعض نے ترجمہ کیا کہ مسلمان کسی بے بات کی طرف التفاق نہیں کرتے یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ کام کی طرف یا لغ بات کی طرف انتفاق نہیں کرتے اب آئیے کس کو کہتے اور اس اس کا کا مطلب اور معنی کیا لغت کی مشہور کتاب المنجد المنجد نے کہا کہ ہر وہ قوت اور کہ جو فضول اور بے فائدہ ہو اس کو لغ کہا جاتا ہر وہ قوت اور کہ جو فضول اور بے فائدہ ہو اس کو لغ کہا جاتا ہے اب علماء کرام نے اس تعریف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ گویا قرآن مجید و قرآن حمید یہ فرمانا چاہتا ہے کہ بل نبی نہ کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی افتاہ کی طرف دھیان ہاں نہیں دیتے مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی فضول گوئی کی طرف دھیان ہاں نہیں دیتے مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی پہنچ گفتگو اپنی زبان سے نہیں نکالتے گندی باتیں اور گالیاں وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تو بعض لوگوں نے المنجد کی اس تعریف سے فائدہ اٹھایا کہ جو المنجد نے کہا کہ ہر وہ اور کہ جو فضول اور بے فائدہ ہو اس کو نقل کہتے ہیں تو علماء اکرام نے کہا کہ اسی یہ بھی فضول اور بے فائدہ ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں فضول گوئی لا یعنی باتیں یہ بھی جو ہے وہ فضول اور بے فائدہ ہے اسی طرح سے پہنچ گفتگو ننگی گفتگو گالم گلو یہ بھی جو ہے وہ فضول اور بے فائدہ ہے آئیے ہم ایک ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور میں اس پر مختصر گفتگو کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ پیسہ کس کو کہتے ہیں پیسہ کا معنی کیا ہے فضول گوئی کہ جس کے اندر ہماری قوم مبتلا ہے ایک تو پیسہ کے اندر مبتلا اور یہ بیماری کو کینسر سے زیادہ ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے اسی طریقے سے ہماری قوم جو ہے وہ حضور گوئی میں مبتلا ہے آپ گھنٹوں بٹھا بٹھا لیں لیں انہیں انہیں نالوں کے اوپر آپ کسی بھی ہوٹل کے اندر یہ جب بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کو سب میں لگا دیتے ہیں حضور باتوں میں لگا دیتے ہیں اور جب نماز کی بات کہی جائے عبادت کی بات کہی جائے یا نماز میں اگر امام صاحب کبھی کوئی صورت تبدیل کر دے تو تھکنے لگ جاتے ہیں اور اور دل میں یہ قیاس آتا ہے کہ آج مولوی صاحب نے بڑی لمبی قدرت کر دی اگر چھوٹی پڑا کے تو بہت اچھا تھا تو ہم ہوٹلوں پر اور دوست و احباب میں جب بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو باتیں کرتے ہی ہم چلے جاتے ہیں اس کے بعد پہنچ اس کے نقصانات کیا ہیں اپنی زبان سے گندی باتیں نکالنا اس کے نقصانات کیا ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ اس تہذا کے نقصانات کیا کیا ہیں فضول گوئی کے نقصانات کیا کیا ہیں گالم گلوچ کے نقصانات کیا کیا ہیں آئیے جناب میں گفتگو کو کھولتا ہوں مختصر میں بیٹھ جائے اب اس طرح کہتے تو یاد رکھیے گا شریعت کی سے کسی کا مذاق اڑانا یہ اس طرح کرنا یہ اس طرح کسی کا تمسکر کرنا یہ استضاء کسی پر روٹنگ کرنا یہ استضاء اور اسی طرح کسی کی آواز کی نقل اتارنا کہ لوگوں کو ہنسی آ جائے یہ بھی استحاط میں داخل ہے یاد رکھیے گا شریعت اسلامیہ ان چیزوں سے سختی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو منع کرتی ہے اور ان چیزوں کی مذمت کرتی ہے کیوں اس لیے ذہن میں رکھیے گا ایک بڑی وجہ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے جب آپ کسی پہ ہوٹنگ کرتے جب آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے جب آپ کسی پہ کھٹا کرتے جب آپ کسی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے والے بندے کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ فلانے نے میرا مذاق اڑایا فلانے بندی نے میری نقل اتاری فلاں بندی نے فلاں بندی نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو اس سے دل میں کینا جنم لیتا ہے اس سے رنجیش پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور اسلام کی ہر اس چیز سے منع فرماتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ بوگس پیدا ہو جائے کینا پیدا ہو جائے حسد پیدا ہو جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے تو ذہن میں رکھیے گا کسی پر بوٹنگ کسنا کسی پر کھٹا کرنا کسی کا تمسکر اور مذاق اڑانا یہ سب کا سب اس پیسہ کے اندر داخل ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ مذاق کر رہا جو بندہ کثرت کے ساتھ جو ہے کسی پر ٹھٹا اور ہے اس بندے کا نقصان کیا ہوتا ہے ذہن میں رکھیے گا اس بندے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے دل میں خفیہ طور پر تکبر داخل ہو جاتا غرور داخل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں بات بات میں سب کو ہرا سکتا ہوں اور کوئی مجھ کو شکست نہیں دے سکتا عموماً آپ دیکھیے جتنے بھی اسٹیج کے اداکار ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ میڈیا سے بھی ہے تو بعض مرتبہ جب ایسے لوگوں سے سامنا کرنا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے اندر جو مزاقی یا کام کرتے ہیں جو ڈرامے اسٹیج کے کرتے ہیں یا ٹی وی کے کرتے ہیں خوفیہ طور پر ایک تکبر ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہم نے فلانے بندے کو جو ہے فلانا بندہ ہمارے سامنے نہیں بول سکا کو ہم نے ایسا جواب دیا کہ وہ بالکل لاجواب ہو کے رہ گیا علماء فرماتے ہیں اس بندے کو بھی نہیں چلتا اور تکبر اس بندے کے اندر جنم لینے لگ جاتا ہے اچھا ہماری خرابی کیا جب ہم اپنے یہاں شادی کی تقریب انعقاد پذیر کرتے ہیں یا کوئی محفل ہوتی ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اسی طرح اسٹیج کے کے اداکاروں کو بلاتے ہیں اور وہ اس طرح گول مول باتیں کرتے ہیں چٹکلے اور لطیفے اس طرح سناتے ہیں کہ محفل جو ہے ہے وہ گرم ہوتی اور ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن آئیے کیا اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کیا اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے ہمارے حضور کریم علیہ سلاد اس سے متعلق کیا بات ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی حضور کریم علیہ سلاد وسلام ارشاد فرماتے حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے حضور کریم علیہ السلام وسلام نے ارشاد فرمایا اور اسے سنیے گا کہ آج ہم لوگ ایسے لوگوں کو بڑا آدمی تصور کرتے ہیں جو ہماری نگاہوں میں بڑا ہے اس کی حضور کی نگاہوں میں کیا حیثیت ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے فن سے لوگوں کو ہنساتا ہے تو اللہ قبار کا وطالہ اس بندے پر غضبناک ہوتا ہے اللہ قبار کا وطالہ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے راضی نہیں ہوتا اور فرمائیے جو کہ پن سے لوگوں کو ہنساتا ہے ایسے بندے پر اللہ غزب ناک ہوتا ہے اور جب تک اس کو دو زخم میں داخل نہیں کر دے گا اللہ کبار تعالیٰ جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے اور میں ایک ایک غلطی کی اصلاح کرتا چلوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے بتاتا چلوں اور آپ کی بھی اصلاح ہو سکے دیکھیے بات بڑی معمولی تھی اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن ہماری شریعت اسے کس طرح سے منع کرتی ہے حضرت عامر بن ربیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کا ہنسی سے جھوٹا چھپا دیا عموماً یہ ہوتا ہے یعنی ہم دوستوں کے اندر اور عموماً یہ معاملات مساجد میں جب بندے داخل ہوتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں کہ صاحب نکلنے لگے فلانی کا جوتا چھپا دیا گیا یا شادی کے اندر تو پہلے یہ رسمیں تھی کہ دولہے کا جو ہے وہ جوتا چھپا دیا جاتا تھا اور اور ایک عجیب و غریب جو ہے وہاں پر معاملات ہوتے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن الحمدللہ اب وہ رسم بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے حضرت عامر بن ربیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی شخص ہسی سے جھوٹا چھپا دیا حضور کریم علیہ صلی وسلام نے فرمایا کسی مسلمان کو حیران کرنا یا کسی مسلمان کو ڈرانا فرمایا یہ ظلم ہے کسی مسلمان کو حیران کرنا یہ کرانا یہ ظلم ہے کیونکہ اس فیل سے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میری چپل کہاں گئی میرے جوتے کہاں گئے ہو سکتا ہے کوئی اسے اہم کام سے جانا ہو اور آپ نے اس کا جوتا چھپا دیا وہ وقت کہ جو اس کو وہاں پر پہنچنے میں لگتا ہے اب اس کے اندر کافی تعبیر ہو جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار کوئی ہوگا کہ جس نے یہ فیل کیا وہ اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو حیران کرنا یا ڈرانا یہ ظلم عظیم ہے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک سوتے ہوئے آدمی کے پاس رسی رکھی ہوئی تھی تو دوسرے آدمی نے رسی کو اس طرح سے اٹھایا کہ وہ آدمی چونک پڑا اس طرح سے رسی کو اٹھایا کہ وہ آدمی چونک پڑا حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو ڈرانا یہ حلال نہیں ہے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسی طریقے سے کہ حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ کسی دوسرے مسلمان کو جو ڈرائے خوف دلائے تو یہ پھر جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اللہ اکبر اب دیکھیے جو اپنے بدر فن سے لوگوں کو ہنساتا ہے اور جو اس طریقے کے کام کرتا ہے اس کے ساتھ میدان میسر میں ہوگا کیا میدان قیامت میں ہوگا کیا حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو استحصہ کرتا اور لوگوں پر ہنستا تو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤ وہ قریب ہوگا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دوسرے دروازے پر اسے بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آ جاؤ وہ جب اندر جانے کی امید لے کے دروازے کے پاس آئے گا اس کے لیے وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا پھر اسی طرح تیسرے دروازے پر بلایا جائے گا حتیٰ کہ وہ رنج اور علم میں جو ہے وہ ترستا رہے گا تو گویا یا اسے یہ بتایا جائے گا کہ تم کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تمسکر کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کے دل سے کیا بیتی تھی ان کے دل سے کیا گزرتی تھی اب تیرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اب تو بتا کہ تیرے دل پہ کیا بیت رہی ہے اور کس طریقے کا تو اپنے دل پر اس بات کو محسوس کر رہا ہے تو حضرت تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اچھا جناب بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بعض بندے جو کمزور ہوتے ہیں جسم میں تو لوگ بعض بندوں پر ہنستے یہ سب برائیاں ہمارے اندر موجود یہ نہیں سمجھیے گا آپ جو تقریر سن رہے ہیں آپ کے اندر ہی وہ برائی ہے اور جو تقریر کر رہا ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے یہ تو صاحب بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے ایسا نہیں ہے میں نے آپ سے شروع دن کہا تھا کہ یہ موضوعات میں اس لیے لا رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو اور ہم برائیوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں عموماً جب لوگ کمزور ہوتے ہیں تو لوگ ایسے کمزور شخص کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کے ٹانگے اگر دبلی ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کے ہاتھ اگر کمزور مشہور ہو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں آج یہ جناب ایک موقع تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی مبارکہ کھل گئی تو ان کی پنڈلیاں بہت دبلی تھی بعض لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہنس پڑ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں جب کھلی اور بعض لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہنس پڑے اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو فرمایا آ من ذكرتي ساقيه والذي نفسي بيده لهما اطلوا في الميزان من جبل الاهل حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا کیا تم ان کی پنڈلیوں کے دبلا ہونے پر ہنستے ہو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے میرے غلام عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں اہو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں بہت پہاڑ سے بھی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوں گی اللہ پر دیکھیے زیادہ وزنی ہوں گی حضور فرما رہے ہیں تو غور فرمائیے حضور اپنے غلاموں کی کس طریقے سے جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ اسکولس میں دیکھ لیں کالجز میں دیکھ لیں یونیورسٹیز میں دیکھ لیں جامعات میں دیکھ لیں مدارس کے اندر دیکھ لیں یا دنیاوی معاملات میں آپ دیکھ لیں مثلاً آپ اسکول جائیں کالجز جہاں یونیورسٹیز اور مدارس کا رخ کریں عموماً طلبا اپنے استاد کا مذاق اڑاتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا استادوں پہ ہوٹنگ کرتی جاتی ہے اور اللہ کی پناہ ہے کہ ہمارے یہاں تو استادوں کی پٹائی تک جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے آپ مجھے بتائیے جس بندے سے آپ جو ہے علم سیکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اسی کا مذاق اڑانے لگ جائیں اگر آپ اسی کا تمسور کرنے لگ جائیں تو پھر علم بننا سیکھے گا کیسے پھر علم کیسے آئے گا اللہ اکبر اسی طریقے سے اگر آپ اپنے معاشرے پر غور کریں اور مختلف فیلڈ کو اگر آپ دیکھیں تو میرا یہ مشاہدہ کہ جو عموماً مرتبے میں کم ہوتا کسی بھی حیثیت سے عموماً لوگ ایسے شخص کو تام و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں اس پر جو ہے ووٹنگ کرتے ہیں اور کوئی اگر بڑا امیر و کبیر آدمی ہو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عموماً ایسے امیر و کبیر آدمی کا مذاق نہیں اڑاتے لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا مثال کے طور پر کوئی کروڑ پتی سیٹ ہے اور مسجد میں آ جائے صاحب نائٹ سوٹ پہن کر کے کوئی بھی اس پہ ہوٹنگ نہیں کرے گا کوئی بھی مذاق نہیں اڑائے گا اور کوئی غریب آدمی اگر نائٹ سوٹ پہن کے مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے اس کا فوراً مذاق اڑایا جائے گا جملے کسے جائیں گے کیوں اس لیے کہ اس کا مرتبہ کم ہے اس کی حیثیت کم ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اس سے رنجش پیدا ہو جاتی ہے نفرت جنم لیتی ہے تو اس لیے فرمایا گیا قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے فرماتا مسلمانوں کی ہے کہ کہ بل نبینا موری دون مسلمان نبیات کی طرف دھیان نہیں دیتے مسلمان استحصا کی طرف نہیں دیتا اللہ اکبر اب میں نے دوسری چیز آپ کو بتائی تھی کہ دوسری چیز ہے فضول کوئی یعنی فالتو باتیں اور عموماً میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیماری ہم سب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے آپ ہم سے ہوٹل میں گھنٹوں بات کرا لیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن عبادت کے اندر ہمارا جو ہے وہ دل نہیں لگتا اور عبادت سے ہم فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فضول باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں گزر جائیں ہم پر کوئی مصیبت تاری نہیں ہوتی آئیے جناب اب یہ فضول گوئی کے کیا نقصانات جو بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ بولتا ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اکابر صوفیہ کرام فرماتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ فضول کوئی یہ اللہ قبار کا بطالب کے راستے میں یعنی اس کے ذکر میں غفلت پیدا کر دیتی پہلا نقصان یہ ہے فضول باتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو روکنے لگ جاتی ہیں بندہ اگر ہوٹل میں بیٹھا ہوا اور گپ شپ کے اندر مصروف ہے اور ادھر اذان ہوتی ہے تو سوچتا ہے ابھی اذان ہوئی ہے پندرہ منٹ کے بعد جماعت کڑی ہوگی چلو میں جا کر کے نماز پڑھ لوں گا اور پھر باتوں میں لگ جاتا ہے پھر سوچتا ہے ابھی تو امام صاحب جو ہے پہلی رقط پڑھا رہے ہوں گے میں پہنچ جاؤں گا وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اس طرح آہستہ آہستہ جب اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے وہ نماز چلی جاتی ہے پھر سوچتا ہے چلو میں جو ہے بعد میں نماز پڑھ لوں گا گھر جا کے مگر فالتو بات لاجانی لگا ہوا ہے کہ پتا چلا تھا پتھر بھی گئی مغرب بھی گئی اور عشاء کا کا وقت آ گیا تو پہلا نقصان فضول گوئی یہ ہے کہ یہ فضول گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو روکتی ہے اللہ اکبر اکابر صوفیہ کے فرماتے فرماتے فرماتے ہیں کہ فضول باتیں تب کرنے کی پوری کوشش کر کیونکہ اس میں بندے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے مجھے بتائیے اگر ہم فضول باتیں ترک کر دیں کیا ہمارا بینک بیلنس ختم ہونے لگ جائے اگر حضور باتیں ہم ترک کریں کیا ہمارے جسم میں کوئی کمزوری جو ہے وہ آنے لگ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے فرماتے ہیں تو بندے پر لازم یہ ہے کہ وہ فضول باتیں ترک کرنے کی پوری کوشش کرے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیا کیادت کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو آدمی فضول باتیں کرتا ہے یہ سامنے والے کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے کیسے فرماتے ہیں کہ مثلاً تم اگر کسی سے پوچھو کہ آج تمہارا روزہ ہے اب وہ کہے کہ جی ہاں میرا روزہ ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوگا اور وہ بندے نے اگر روزہ نہیں رکھا ہے اور بندہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے تو اسی طرح سے وہ بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے امام فضالی فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس بندے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کس نے کیا تم نے مجبور کیا نہ تم یہ فضول سوال اس سے پوچھتے نہ یہ بات اس سے پوچھتے اور نہ وہ اس کا جواب تمہیں جو ہے جھوٹ کی شکل پہ دیتا مجبور کس نے کیا تم نے کیا امام غزالی فرماتے جو لوگ حضور باتیں کرتے ہیں عموماً اگر کوئی شخص آ رہا ہو تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھپانے کی کوشش کرے اور چھپانے کے لیے وہ تمہیں جو ہے جھوٹ بول دے تو اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کس نے کیا امام غزالی فرماتے تم نے کیا تو صوفی کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کثرت کلام سے اپنی زبان کو روکو باتوں سے اپنی زبان کو روکو اب آئیے اس سے ہوتا کیا ہے ترمیزی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا بہت باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے دور وہی ہے کہ جس کا دل سخت ہے دل کو جو ہے سخت کر دیتا ہے اور واقعیت آج ہم دیکھتے ہیں مجھے بتائیے ہم جتنے بیٹھے ہیں کیا ہم لوگوں کے دل سخت نہیں ہے بہت دل سخت ہو چکے ورنہ پہلے جب بندہ کسی کے موت کی خبر سنتا تھا اور جب اس کو دفنانے کے لیے قبرستان ہم جاتے تھے آپ دیکھیے بندے پر خدا کا خوف تاریخ ہوتا تھا او ہو میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوں گے تو عموماً لوگ ایک ہفتے دو ہفتے پابندی کے ساتھ جو ہے وہ با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن آج مجھے بتائیے جیسے ہم دفنا کے آتے ہیں فوراً بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی ایک دن جو ہے وہ دنیا سے جانا ہے کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہم بہت زیادہ فضول باتیں کرنے لگ گئے اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ بہت باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور اللہ کباب کا بتانا سب سے دور وہ ہے کہ جس کا دل سخت ہے حضور کریم علیہ السلام السلام نے ساتھ فرمایا فرمایا نیک وقت وہ شخص ہے کہ جس نے زیادہ سے خود کو روکا اور واحد میں زیادہ مال خرچ کیا لیکن لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ مال کو فضول اور بیکار دبا کے رکھتے ہیں اور کلام کو زیادہ صرف کرتے ہیں حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ صلاح و سلام نے ساتھ فرمایا کہ اکثر گناہ ابن آدم کے اس کی زبان میں ہے اکثر گنا ابن آدم کے جو ہے وہ اس کی زبان میں ہے تو یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ کثرت کلام کے بے شمار نقصانات ہیں ایک جگہ میں نے پڑا اور فرمایا گیا من سکتا نجات جس نے خاموشی کو اختیار کیا وہ نجات پا گئے اس کی نجات ہو گئی صحابہ صاحب کے اگر آپ واقعات پڑھیں وہ اپنے منہ کے اندر کنکری رکھا کرتے تاکہ وہ زیادہ بات نہ کرے اللہ اکبر تو اس لیے فرمایا گیا من سکتا نجات جس نے خاموشی کو اختیار کیا وہ نجات پا گیا آئیے میں اس کو اور آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ خاموشی کا فائدہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں چلتا ہوں مولانا روم کی کتاب مطلبی شریف کی طرف مطلبی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس حسین واقعے کو تحریر فرمایا اور یقیناً بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ جو خاموشی کو اختیار کرتا ہے واقعی وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے نجات پاتا ہے مولانا روم فرماتے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں توتی پالی ہوئی جب وہ سب کام کاج سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں داخل ہوتا تو وہ توتی سے بات کرتا اور توتی بھی میٹھے میٹھے الفاظ میں اس سے بات کیا کرتی تھی جب صبح جاتا تو توتی سے اجازت لے کر کے جاتا واپس آتا تو توتی سے سے بات بات کرتا اور وہ اس کرتی ایک مرتبہ اسے دوسرے ملک جانا پڑا تو اس نے توتی سے کہا کہ میں پناہ ملک میرا جانے کا ارادہ اور میں کچھ ہی دیر کے بعد اس ملک کی طرف نکل جاؤں گا سفر کے لیے تم بتاؤ کوئی کام تمہارا اس ملک کے اندر ہے کوئی کام ہے کہ میں وہاں تمہارا کام کر کے آؤں اب یہ بات کر رہا ہے توتی سے مولانا فرماتے ہیں کہ اس توتی نے کہا کہ ہاں اے میرے مالک تم جب اس ملک میں جاؤ تو تم کس شہر میں جاؤ اس نے کہا میں فلاں شہر میں جاؤں گا توتی نے کہا جب تم اس شہر میں پہنچو گے تو لوگوں سے ایک بات کا نام پوچھنا جو وہاں سے بہت مشہور ہے جب تم اس بات کے اندر پوچھ کے داخل ہو گے یعنی لوگوں سے معلوم کر دو گے کہ بات کہاں ہے اور لوگ تمہیں بتا دیں گے تو جب تم اس بات کے اندر داخل ہو گے تو تمہیں وہاں پر توتے اور توتیاں بھی اڑتی ہوئی اور بیٹھی ہوئی دکھائی دیں گی اب کیا کرنا ہے تم نے تم وہاں پر جا کے کہنا اے طوطوں اور توتیوں تمہاری ایک دوست میرے پاس پنجرے میں قید ہے اگر اس کے لیے کوئی پیغام تم دینا چاہتے ہو تو دو بس وہ جو پیغام دے وہ پیغام آ کر کے مجھے سنا دینا مالک بہت خوش ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں اب مالک اس ملک کے سفر کے لیے نکلا اور جب اس شہر میں پہنچا سارے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اب مالک نے لوگوں سے پوچھا کیا اس نام کا کوئی بات یہاں پر موجود ہے بتانے والوں نے بتایا کہ ہاں ایک بار جو ہے فلانی جگہ پر موجود ہے مولانا روم فرماتے ہیں وہ روٹی کا مالک اس باغ میں پہنچ گیا باغ واقعی اس نے کیا دیکھا کہ بے شمار توتے اور توتیاں کچھ درختوں پہ موجود ہیں کچھ کسانیں گردش کر رہی ہے اس نے با آواز بلند کہا اے توتے اور توتیوں سنو کہ میرے پاس تمہاری ایک ٹھوس رہتی ہے جو پنجرے کے اندر قید ہے اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تم اسے کوئی پیغام سنانا چاہتی ہو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو بس یہ کہنا تھا کہ مالک کیا دیکھتا ہے کہ ایک ٹوٹی جو دیوار پہ بیٹھی ہوئی یا درخت پہ بیٹھی ہوئی اچانک اچانک سے وہ نیچے گری اور تڑکتی پھڑکتی ہوئی مر گئی اس پر بڑی عجیب و غریب کیفیت تاری ہوئی سارے کام کاج نمٹا کے جب واپس اپنے گھر آیا اور گھر میں جب کام کاج سے فارغ ہو کر کے اپنی توتی توتی کے پاس آیا سے توتی نے کہا یہ بتاؤ تم پلانے ملک گئے جی ہاں گیا پلانے شہر گئے تھے ہاں گیا تھا پلانے بعد میں گئے تھے ہاں گیا تھا میرا پیغام توتے اور توتیوں کو دیا وہ کہنے لگا ہاں دیا پھر توتے اور توتیوں نے کیا پیغام دیا وہ کہنے لگا گیٹری میں تو ایک ہوتی جو دیوار پہ بیٹھی تھی یا سڑک پہ بیٹھی تھی وہ نیچے گر گئی سڑک کے بعد مر گئی بس مولانا ہیں یہ کہنا تھا کہ یہ کوٹی بھی پنجرے کے اندر مر جاتی ہے اس کی بھی آنکھیں بند ہو گئی اب مالک نے جب یہ منظر دیکھا وہ بڑا حرام ہو گیا اب مالک نے پنجرا کھولا اور پنجرا کھولنے کے بعد مری ہوئی ٹوٹی کو نکالا اور جب پھینکا مولانا فرما سے اس سے اوڑنا شروع کیا اور سامنے جا کے دیوار پہ بیٹھ گئی مالک کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرا ہے وہ توتی کہنے لگی میں نے جو تم سے کہا تھا پیغام دینا تو وہ جو توتی گری تھی درخت یا دیوار کے اوپر سے تلپتی پلکتی مر گئی تھی وہ مری گئی تھی اس نے مجھے پیغام دیا تھا جب تک میٹھی بولیاں بولتی رہے گی پنجرے میں قید ہوگی جب تک زیادہ باتیں کرتی رہے گی پنجرے میں قید ہوگی اپنی زبان کو بند کر لے ایک نجات لیے ہے میں نے اپنی زبان کو بند کیا تم سمجھے کہ میں مر گئی اور تم نے مجھے جو ہے وہ آزاد کر دیا مولانا فرمانا یہ چاہتے ہیں اپنی زبان کو بند کر دو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر تو یاد رکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی فرماتی حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سے سنیے کہ میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو روز روز عمدہ غذائیں کھائیں طرح طرح کے لباس پہنے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کریں ایسے لوگ جو ہے میری امت کے بدترین لوگ ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تعداد سے بچیں ہم بزرگ گوئی سے بچیں اور ہماری ساری توجہ اس طرف رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک کا بطالہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا پیارا ابھی یعنی پیارے ابھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ صلاح وسلام جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں آئیے جناب تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی جو لفظ میں داخل ہے وہ ہے بہت گوئی گندی باتیں گالیاں ننگی گفتگو اکاد علما فرماتے ہیں یہ چیزیں بھی فوج میں داخل ہیں کیوں فرماتے یاد رکھو بندہ مومی پر لازم یہ ہے اللہ سبار کا وطالعہ کا محبوب بننے کے لیے لازم یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو پاک و صاف رکھے اور فرماتے ہیں کہ زبان کی پاکیزگی کا دل کی پاکیزگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق دل کی پاکیزگی کے ساتھ زبان کی پاکیزگی کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے یاد رکھیے گا یہ بہت ہوئی یہ ننگی باتیں یہ گندی باتیں یہ گالم گلوچ عموماً اس سے معاشرے میں جھگڑے جنم لیتے لڑائیاں جنم لیتی اگر آپ سے تھوڑا بہت کسی کا معاملہ ہو گیا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اور میں تو اپنی قوم کو دیکھتا ہوں گالیوں میں ایسا لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے صاحب ایسی ایسی گندی گندی گالیاں کہ آپ حیران ہو کر کے رہ جائیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے عموماً لوگ ایسی ایسی گالیاں بک دیتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی کہ اس نے کیسی گندی گالی بکی آپ کا اگر کسی سے معاملہ ہو جائے تھوڑا بہت اور آپ اسے گالی بک دیں عموماً آپ دیکھیں جھگڑے تک محبت پہنچ جاتی ہے اور بعض مرتبہ جو ہے وہ قتل تک جو ہے نوبت پہنچ جاتی ہے کیونکہ گاڑی سے ایک بندے کی عزت مجروح ہوتی ہے اس کے نفس جو ہے وہ کھڑکنا شروع ہو جاتا اور شیطان اپنا کام دکھاتا ہے کیونکہ فرمایا گیا کہ شیطان تمہارے جسم میں لبو کی طریقے سے دوڑتا ہے تو جب کوئی بندہ ہمارے گالی بکتا ہے ماں یا بہن کی فوراً ہمارے جذبات جو ہے وہ مستعد ہو جاتے ہیں اور ہم بھی جواب میں اس سے بڑی گالی بک دیتے ہیں علماء فرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے فرماتے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو جواب میں اسے ہر کس گالی نہیں دو کیونکہ گالی دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اب آئیے ہمارے حضور کریم علیہ السلام وسلام کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فزق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے ابو ہریرا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والوں میں مجرم پہل کرنے والا ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے حضرت ابن مسعود فرما کے حضور نے فرمایا مومن تانا دینے والا لانت کرنے والا پہنچ ہو اور بحیرت نہیں ہوتا حضرت ابن عمر فرما کے حضور نے فرمایا ہر خوش گوئی کرنے والے پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور حضور کریم علیہ سلاب والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی اور میں کہتا ہوں کہ حضور کریم علیہ اللہ سلام اور کوئی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو بعض بے وقوف ایسے کہ جو ہوا کو بھی گالی دیتے ہوا کو بھی گالی دینے لگ جاتے ہیں آج یہ حضور کیا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہوا کو گالی مت کیونکہ اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ایک رحمت اور تم لوگ اس کی اچھائی اور اس چیز کی اچھائی کی دعا مانگو جو اس ہوا میں ہو اور ہوا کے شر سے اور اس چیز کے سے جو اس ہوا میں موجود ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناما کو اسی طریقے سے ایک اور بیماری جو ہمارے اندر موجود ہے کہ کوئی بندہ کہ جس نے کبھی ہمارے ساتھ نہ انصافی کی ہو جب وہ مر جاتا ہے تو عموماً لوگ اس کو بھی گالی دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرغوں کو گالی نہ دو کیونکہ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے آ چکا جو کچھ انہوں نے کیا ان کے سامنے اس کا نتیجہ آ چکا اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ بعض مرتبہ جب کسی پر شدید بخار ہوتا ہے تو وہ بخار کو گالی دیتا ہے آئیے حضور کیا فرماتے ہیں ابو وہ بریرا فرماتے ہیں حضور نے حضور کی خدمت میں بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بخار کو اچھے الفاظ سے اچھے الفاظ اس کے لیے نہیں کہے تو حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آنکھ لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے یہ بخار بندے کو جو ہے گویا کے گناہوں سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح کے آگ لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ بے شک وہ برے آدمی ہیں کہ جن کی بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کریں اور ہوتا ہے کوئی شخص اگر بہت زیادہ گالیاں دینے والا ہے عموماً ایسے شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس سے کوئی معاملات کہے یہ دو پانچ گالیاں تو ابھی نقد ہمیں دے دے گا حضور کریم علیہ السلام وسلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ بہت ہی برا ہے کہ لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی عزت کریں تو یاد رکھیے گا فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان لغویات کی طرف اپنا دھیان نہیں دیتے بے باتوں کی طرف جو ہے اپنا دھیان نہیں دیتے اکابر علما یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بار گرا اس کو فرصت ہی کہا ہے کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں شرکت کرے حضور کے سچے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ نظریات کا ارتقاب نہیں کرتے بلکہ حل و کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے لیکن ہاں ایک بات بتاتا ہوا میں دوسری آئے کے مقدسہ کی طرف آتا ہوں علماء کرام نے تفریح فرماتے ہیں ایسی سیر و تفریح ایسی ورزش کہ جو جسمانی ہے یا روح و قلب کی تاقیدگی کا باعث بنے وہ نقدیات میں داخل نہیں ہے کہ کوئی سمجھے صاحب یہ جو ہم صبح صحت کے لیے واکنگ کرتے ہیں یہ بھی لبیات کے اندر داخل ہے یہ جو ہم جسم کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ورزش کرتے ہیں یہ لبیات کے اندر داخل ہے اور ماں فرماتے ہیں کہ ایسی سیر و تفریح جو جسم کو قوت دے روح کو طاقت دے ایسی سیر و تفریح جو ہے وہ لبیات میں داخل نہیں ہے آج ہم آگے بڑھتے ہیں اب فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی چوتھی خوبی کیا ہے فرمایا گیا کہ کی مسلمانوں کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں یہ زکات دیتے ہیں آئیے آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے اس دور کے اندر اس پر بھی گفتگو کرنے کی بات لوگوں کے پاس مار ہوتا ہے روپیہ پیسہ ہے سونے چاندی کے زیورات ہیں سب کچھ ہے مگر لوگ مالوں پر صاف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جب زکات دینے کی باری آتی ہے لوگ زکات نہیں دیتے ہیلے پادے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں تاکہ ان کے دلوں دلوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ واقعی ہم نے یہ کام بھی کرنا چاہیے اور جو ہم مال پر اس طرح حاکم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں اس کا مالک اللہ سوار کو بتانا ہے کہ جس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن آئیے یہ جو فرمایا گیا بند عمر زکا کی اور وہ کہ جو زکات ادا کرتے ہیں اب یہاں پر دو گفتگو ایک گفتگو مختصر سی اتنی ذہن میں رکھیے گا کہ باپ علماء کرام نے یہاں زکات کے بُبری معنی مراد لیے یعنی پاکیزگی تو اب مانا یہ ہوگا کہ اس معنی کی اب فوجی یہ ہوگی کہ مومن ایسے آماد صالحہ کرتے ہیں جو روح کی پاکیزگی کا باعث ہوتے ہیں جو جناب کم کی پاکستی کا باعث ہوتے ہیں مومن ایسی آلائشوں سے ہر وقت اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے جو ہے دل کا آئینہ غبار آلود ہو یا ان کی پاکستی مقدر ہوتی ہو مومن ہر ایسا کام کرنے سے بچتا لیکن ان میں کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا وہ نبی عمل سکا کی کہ وہ سکا دینے کا کام کرتے ہیں فرمایا گیا کہ اس سے مراد وہی زکات کہ جو ہم سمجھتے کہ اپنے مال سے مغرب شرح شرا کے حصہ نکال کر قرآن مجید و قرآن حمید کے بیان شدہ مصرفوں پہ خرچ کرنا تو اب مانا کیا ہوگا فرماتے مانا یہ ہوگا کہ وہ مومن جو غنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے رشت سے اس کے حکم کے مطابق زکات ادا کرتے ہیں اب آئیے زکات کے معنی کیا اور اس کے فضائی کیا اور جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کی کس طریقے سے مذمت فرمائی اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام نے زکات کے معنی کیا اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو زکات کا پہلا معنی ہے پاکیزگی زکات کا دوسرا معنی ہے پڑھنا زکات کا تیسرا معنی ہے نشو نما پانا اور زکات کا چوتھا معنی ہے فروغ پانا اور آپ چاروں مانا لے ہر مانا زکات کے مکمل آتے ہیں کہ زکات جس وقت بندہ دیتا ہے تو باقی بندہ جو ہے بندے کا بنا زکات دے سے مال سے جو ہے وہ میل نکل جاتا ہے اور بندے کا مال بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے جو لوگ پابندی کے ساتھ زکات دیتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پچھلے سال انہوں نے زکات دی اس سال اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے ان کا مال بڑھتا بھی ہے ان کا مال نشو نما بھی پاتا ہے اور ان کا مال جو ہے وہ فروغ بھی پاتا ہے تو یاد رکھیے گا زکات دینے سے مال بڑھتا ہے ہے دوبارہ سن زکات دینے سے مال بڑھتا ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے شاہ صاحب زکات دینے سے تو مال کم ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور اس پر سال گزر جائے اب بندہ جب ڈھائی ہزار روپیہ زکات دے گا تو اس کے پاس کتنا پیسہ بچا ساڑھے ستانوے ہزار روپیہ اس کے پاس بچا ڈھائی ہزار مال سے نکل گیا آپ نے تو کہا کہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اصل دیکھ رہی ہے کہ زکات دینے سے تو مال کم ہو رہا ہے کہ لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپئے کم ہو گئے آپ نے کہا زکات دینے سے مال بڑھتا ہے لیکن یہاں تو زکات دینے سے مال کم ہو رہا ہے اگر یہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو میرا یہ جواب ذہن میں رکھے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی مثال کے طور پر علم کوئی اگر عالم علم کو پھیلاتا علم کا چرچا کرتا علم کو سکھاتا تو اس بندے کے اندر حسن پیدا ہوتا بولنے کا اس کو طریقہ آہستہ آہستہ آنے لگ جاتا ہے اس کی زبان میں جو لکنت ہے وہ لکنت ختم ہونے لگ جاتی ہے تو علم جب بندہ پھیلاتا ہے میں آپ سے پوچھتا مجھے بتائیے علم پھیلانے سے کم ہوتا ہے یا بڑھ بڑبڑا علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اچھا کوئی عالم صاحب اپنے علم کو چھپا کے رکھتے نہیں صاحب میں کسی کو بھی نہیں سکھاؤں گا تو ایک وقت آتا ہے ایسا عالم اپنے علم سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ وہ خود بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا اور کیا سیکھا تھا دیکھا آپ نے ایک علم ہے کہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ بڑھتا ہے دوسری چیز آپ دیکھیں درخت آپ درخت کو دیکھیں جو درختوں کی جو ہے کان چھاٹ کرتے ہیں جو مالی حضرات جو ماہرین درخت ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ جب وہ درختوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پتے بڑھے اس کی ٹہنیاں بڑھے اس کے پھل میں اضافہ ہو تو وہ درختوں کی کان چھاٹ جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں آپ مرتبہ تو ایسا لگتا ہے آپ پتے پتے جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ٹہنیاں کاٹ دی گئیں اب یہ درخت کیسے بڑھے گا پھل اس کے اندر کیسے اضافہ ہوگا لیکن دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ واقعیت ان کی تدبیر کامیاب ہو ہوتی ہے اور درخت کے پتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے پھلوں میں بھی اضافہ ہوتا اس کو میں یوں بھی سمجھاؤں کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں دیکھیے صاحب دو کسان ہیں دونوں کے پاس غلہ موجود ہے اب ایک کسان تو غلہ زمین میں بو دیتا اور دوسرا کسان کہ جس کے بورے میں غلہ موجود ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب جو عقل کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ صاحب یہ گدا جو اس نے اپنے بورے میں رکھا یہ کسان کہ جس نے اپنا گندہ بورے میں رکھا رہا اس کے پاس گندہ بچ گیا اور جس نے گندے کو زمین میں کاٹ کر دیا اس کے پاس گندہ جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن یاد رکھیے گا بس ظاہر تو ایسا لگ رہا بظاہر تو ایسا لگ رہا کہ جس کے پاس گلہ موجود ہے اس کا گندہ بچ گیا اور جس نے زمین میں کاش کر دیا اس کا ختم ہو گیا لیکن آگے کی بھی نظر آپ دیکھیے جس کے پاس گندہ بورے میں موجود ہے دو چار دن کے بعد ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ گندہ اس کے بورے سے ختم ہو جائے گا لیکن جس نے گندے کو زمین میں کاٹ دیا ایک وقت ایسا آئے گا اس کا پورا مکان ایسے کئی دوروں سے بھر جائے گا تو یاد رکھیے گا کہ چیزیں ایسی ہیں جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں اسی طریقے سے مال بھی جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اب آئیے وہ لوگ جو اللہ تبارک و وطالعہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور مال دیتے ہیں اب ان کی شان کیا ہے قرآن مجید و قرآن حمید اسے بیان کر رہا ہے تیسرا پارا ہے مولا کائنات ارشاد شاد فرماتا ہے اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ان کی مثال اس کی کسی ہے کہ جس نے سات بالے اور ہر بال میں سو سو دانے ہو اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کے بعد ایک مقام سے فرمایا گیا جو لوگ زکات نہیں دیتے گیارہواں بارہ فرمایا گیا کہ اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک آزاد کی خبر دے دو کہ جس دن سونا چاندی کو دو آنکھ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو کروٹوں کو اور پیٹوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال کہ جو تم نے جمع کیا تھا تو آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکو تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف جو ہے کس طرح سے قرآن مجید فرما رہا ہے اور جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے کس طرح سے ان کی مذمت فرمائی گئی آج جتنا بخاری اور مشکا شریف کی حدیث حضور کریم علیہ نے ساتھ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے روز اس کا یہ مال گنجے صاحب کی صورت اختیار کر لے گا جس کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس میں دو سیا رکھتے ہوں گے وہ سانپ بطور سو اس کے گردن میں ڈالا جائے گا پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں کو یا یعنی باتوں کو جو ہے وہ چیر کے چیرے گا پکڑے گا اور اس سے کہے گا انا معلوم انا تندب میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہوتے جن میں سے ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ سخی کو مالا مال کر دے دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وکیل کو بربادی دے حضرت ابو خزیرا فرماتے حضور نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا تو خرچ کر میں کچھ پہ خرچ کروں گا کیا مطلب شارئین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عنایات کے دروازے تیرے اوپر کھول دوں گا تو خرچ کر میں عنایات کے دروازے تیرے اوپر کھول دوں گا تو میری بارگاہ میں باقی مال پیش کر میں تجھے باقی رہنے والا جو بتا فرما دوں گا اکبر ابو ہریرا فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سفی اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے آنکھ سے دور ہے سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور آنکھ سے دور ہے اور وکیل یہ اللہ سے بھی دور جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے اور یہ آنکھ کے قریب ہے ایک جگہ فرمایا اور جاہل ستی افضل ہے کنجوس آپ کوئی اگر ایسا شخص ہے کہ جو جاہل ہے مگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کوئی ایسا شخص جو کنجوس ہے اور عبادت و ریاست کے اندر دن رات مصروف ہے حضور فرماتے ہیں کہ جاہل پتی افضل ہے کنجوس عابد سے تو غور فرمائیے آپ کہ وہ لوگ جو زکات ادا نہیں کرتے اپنا باس نہیں دیتے اللہ کے راستے میں ان کی کس طرح سے مذمت فرمائی گئی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں ان کی کس طرح سے تاریخ اور توسیع جو ہے وہ بیان کی گئی اب آئیے قرآن مجید و قرآن حمید میں قارون کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ حضرت موس علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھا قارون اور اللہ تعالی ساتھ فرماتا ہے اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آواز جماعت پہ بھاری تھی یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ کئی آدمی اس صرف چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے اس کے پاس اتنے خزانے تھے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آسن کما آسن اللہ کی نئی کا احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے نا اتنا تو احسان کر اس سے جب یہ کہا گیا کہنے لگا ان نما اوتی تو علم ہندی یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے کہ جو میرے پاس ہے ماں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہ تو میں ایک ایسا علم جانتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت سیدنا علیہ السلام کو کہ اس سے زکات کا حکم دو حضرت موس علیہ السلام کے پاس آئے اور جب اس کے زکات کا حکم دیا وہ حضرت موس علیہ السلام کا سخت دشمن بن گیا اور دشمنی میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے ایک بد چلن عورت کو تیار کیا اور کہا یہ جو تیری گود میں بچہ ہے میں تجھے اتنے سو اشرفیاں انعام میں دوں گا یہ بچہ جو تیری گود میں ہے حضرت موس علیہ السلام جب ہجوم کے اندر تبلیغ کر رہے ہو تو آ جانا اور آ کر کے کہنا لوگوں یہ بچہ جو میری گود میں ہے ماں سنتا اس کے والد حضرت موس علیہ السلام ہے موسا علیہ سلام پر معذ اللہ تیرا کام یہ ہے کہ تو زنا کی تو ہمت لگائے وہ عورت تیار ہو جاتی ہے حضرت مو صحیح سلام ایک موقع آیا کہ اپنی قوم کے اندر تبلیغ کر رہے تھے وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آ گئی اور کہنے لگی آئے لوگوں سنو یہ آدمی جو تمہیں سیدھے راستے کی تلقین کر رہا تم جانتے ہو اس کے کارنامے کیا ہے اس کا ایک کارنامہ یہ ہے یہ بچہ جو میری گود میں ہے اس کے والد یہ ہے یا اس نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے ماں بندہ سما ماں بندہ میرے ساتھ ستکاری کی ہے اللہ اکبر یہ کہنا تھا حضرت موس علیہ سلاط وسلام کا چہرہ مبارکہ بالکل سرخ ہو جاتا پھر حضرت موس علیہ السلام اس عورت کے قریب آتے اور جو بچہ اس کی گود میں تھا دو چار دن کا حضرت موس علیہ السلام نے اس کے پیٹ پہ انگلی رکھی فرمایا گود بچے میں کون ہوں اس نے وہ بچہ کسی زبان میں کہنے لگ گیا اے لوگوں یہ اللہ کے نبی حضرت موسا ہیں یہ معصوم ہیں میں تو فلانے کی اولاد ہوں میری ماں نے تو فلانے سے جو ہے وہ سنا کروایا اور میں اس کی اولاد ہوں اللہ اکبر اب جب یہ حق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا اور موس علیہ السلام نے پھر قابو سے فرمایا اب یہ تیری شرارت میرے سامنے ظاہر ہو چکی جو تو نے شرارت کی یہ اب تیرے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو چکی اب اللہ کے آزاد کا مزہ اس کے بعد پر فرمایا جتنے لوگ قانون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قانون کے ساتھ جتنے لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آ جائیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی صرف دو آدمی قانون کے ساتھ رہے باقی سب حضرت موس علیہ السلام کے پاس آ گئے اب حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا اے زمین قارون بس یہ کہنا تھا کہ زمین میں قارون کی ٹانگوں کو پکڑ لیا علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کی ٹانگوں کو پکڑا گیا اب وہ معافی تلافی کرنے لگا من سماجت کرنے لگا کہ مجھے معاف کرنے غلطی ہو گئی حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا پھر وہ کمر تک پھر گردن تک اور پھر زمین میں تھس گیا اس کے بعد اس کا سر بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا قرآن مجید و قرآن حمید فرماتا ہے فقط اپنا بھی وہ بیدار بھی تھا اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دسا دیا دیکھا آپ نے کہ اس نے زکات سے انکار کیا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یاد رکھیے گا بے شک مال نعمت بے شک جو روپیہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے مگر کب تک نعمت ہے اس وقت تک نعمت ہے جب تک اس کی محبت دل میں نہ ہو اس کی محبت جب تک کہ دل میں جاسوسی نہ ہو تب تک وہ یہ ہمارے لیے نعمت و رحمت ہے اور اگر اس کی محبت بندی کے دل میں گھس گئی تو یاد رکھیے گا پھر یہ زحمت کی زحمت ہے یہ دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی ہماری تباہ کر دے گا اس کی مثال گویا یا میں یوں ہوں کہ دولت کی مثال یوں سمجھیے آپ دولت اور ہماری مثال جو ہے یہ کشتی اور پانی کی طریقے سے پانی جب تک نہ ہو کشتی تیر نہیں سکتی اور کشتی کے لیے پانی اس وقت تک نعمت ہے جب تک کہ کشتی کے نیچے ہے جب تک یہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو وہ کشتی کے لیے نعمت ہے اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبا دے گا سہمت ہی سہمت بن جائے گا تو یاد رکھیے گا جب تک مال کی محبت دل سے باہر ہے یہ ہمارے لیے نعمت اور رحمت ہے اور اگر اس کے اس کی محبت ہمارے دل میں جا کر کے بیٹھ گئی تو یاد رکھیے پھر تباہی و بربادی وہ ہمارا مقدر ہوگی تو ذہن میں رکھیے اپنی دولت کو قانونی دولت نہ بننے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا اس میں بھی ہمارا امتحان اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان دیتا ہے چنانچہ آئیے مشکا شریف کے اندر کی حدیث شریف آئی میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا سیدنا ابو ہو رہا ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ سلاط وسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی کوڑے بیماری ایک کوڑی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا اللہ تبارک کا پتہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں آیا پہلے کوڑی کے پاس آئے اور آم کے کوڑی سے کہنے لگا احب الیک فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند تو اس کوڑی نے کہا لون حسن عنی الذی قد قدر فی النار اچھا رنگ اچھی جلد اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو کوڑی کا یہ سوال سن کر فرشتے نے کیا کیا کیا مسا مسا اس اس کے اوپر قبر جلدا بس نے کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اس کو اچھا رنگ بھی مل گیا اور اچھی جلد بھی مل گئی اچھا رنگ بھی مل گیا اچھی جلد بھی مل گئی اب فرشتے نے کہا پیما ل یہ بتا کہ تجھے مال میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے اب اس دور کو اپنے سامنے رکھے بنی اسرائیل کا دور ہے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اور وہ دور ہے تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے مال میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہنے لگا پالن کے بچے کہنے لگا مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے تو فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور اس اونٹنی پر برکت کی دعا پڑی کہ اللہ سوار کا بسانا اس اونٹنی میں جو ہے وہ برکت پیدا فرما دے اب فرشتہ حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گنجے کے پاس آیا اور گنجے سے کہنے لگا گلے تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے اگر آج بھی آپ اس دور میں کسی گنجے سے پوچھیں بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے گنجا جھٹ سے کہے گا میرے سر پہ بال آ جائیں بال آ جائیں مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہنے لگا کہ بس میرے سر پہ بہال آ جو لوگ سے نفرت کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے تو فرشتے نے اس کے سر پہ مسا کیا بس مسا کرنا تھا ہاتھ پھیرنا تھا اس کے سر پہ خوبصورت سے بال آ گئے پھر اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تجھے کون سا مان پسند ہے تو اس نے کہا پہا تھا بقرتن حاملن وقالا بارک اللہ لک اس نے کہا کہ مجھے گاون گائے دی جائے تو اس کو گائے دی گئی اور فرشتے نے اس گائے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر کہ اللہ سوار کا بتانا تیری گائے میں برکت عطا فرمائے پہلے تو اونٹنی دی جو کوڑی تھا اس میں برکت کی دعا کی دوسرا جو گنجا تھا اس کو گائے دی اس میں برکت کی دعا کی اب فرشتہ نابینا کے پاس آیا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند وہ کہنے لگا پالا ساری آپ ہوں بھی ناچ اس نے کہا کہ اللہ سے آنکھیں لوٹا دو تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ مسا کیا اس کی بینائی واپس آ گئی اس کی بینائی واپس آ گئی اب فرشتے نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے اس نے کہا مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور اس بکری کے لیے بھی برکت کی دعا دی یہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی مشکا شریف میں ہمارے جتنے مخالفین ہیں سب نے غالباً اس حدیث شریف کو پڑھا ہوگا فرشتہ آیا کوڑی کو اس نے ٹھیک کر دیا اس کو دے دی فرشتہ آیا گنجے کو اس نے بال درست کر دیے اور اسے گائے دے دی فرشتہ آیا نابینا کی آنکھیں اس نے ٹھیک کر دی اور اس کو پکڑی دے دی کسی نے بھی حقیق شریف پڑھنے کے بعد نہیں کہا یہ تو شرک ہے بدت ہے فرشتے کو اختیار کہاں سے ہو گیا کہ فرشتہ جو ہے بیماریوں کو درست کر دے یہ کام تو اللہ قبار و بتانا کا ہے لیکن جب ہم پیارے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے یہ ہمیں عطا کیا ہمارے آقا نے یہ ہمیں عطا کیا تو فوراً بدت کے فتوے ہم پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں ارے جب فرشتہ اتنی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے تو آمنا کے لال پیارے مصطفیٰ کیوں بیماریوں سے شفا نہیں دے سکتے ہمارے آپ کریم سلط وسلام شفا دے مدد سے اب دیکھیے وہ بندوں کا امتحان شروع ہوتا دے دیے گئے ان کو جانور جو کچھ چیز انہوں نے مانگی ان کو جو ہے وہ دے دی گئی اللہ اکبر اب کیا ہوا حضور فرماتے ہیں اب فرشتہ آیا کوڑی کے پاس انسانی لباس میں کہنے لگا فقال انا رجل مسکن فقال انا رجل مسکن کہ میں ایک مسکین ہوں سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب چلے گئے اب اللہ کے فضل سے اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا سارے اسباب میرے ختم ہو گئے اب امتحان شروع ہوتا اب میں اللہ کی مدد کی اور تیری مدد کے بغیر گھر نہیں جا سکتا تو میں سے اس خدا کے نام سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے اچھی رنگت دی اچھی دل جو ہے تجھ کو عطا کی اس خدا کے نام پر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اب یہ کوڑی کہ جس کو اللہ تبارک کا وقال کے حکم سے پریچے نے اوٹنی دی اس کی اوٹنیوں میں کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہو گئی کہ قطاریں لگ رہی ہیں جس کو گائیں تھی اس کی گائیں میں اتنی برکتیں ہو گئی کہ دھان کا ایک ہجوم لگ گیا جس کو بکریاں تھیں اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی ایک پورا دیور جو ہے وہ تیار ہو گیا اب یہ جس وقت اونٹنی والے کے پاس آیا گوڑی کے پاس اور کہنے لگا کہ سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا اس خدا کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی دن عطا کی ہے مجھے دے اب یہ سامنے سے کیا جواب دیتا ہے کہنے لگا مجھ پر حقوق بہت ہے میرے بچے اور نوکر بہت ہیں جن کے خرچ کے بعد ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے میں تجھے کہاں سے دوں نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں تو وہی ہے نا جو کوڑی تھا فقیر تھا لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے اللہ نے تجھے تجھے مال اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا مال و دولت بھی ادا کیا تو وہی ہے نا اب یہ سامنے سے کیا جواب دیتا ہے کہنے لگا مالدار ہوں آبا و اجداد کی طرف سے مالدار ہوں میرا باپ بھی کروڑ پتی میرے دادا بھی کروڑ پتی تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مجھ کو جو ہے اتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے دیے میں جب بھی کشتی امیروں کبیر آدمی ہوں اللہ اکبر اس پر حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا ان کا بن اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے تو پہلے تھا تجھے ویسے ہی کر دے اگر تو جھوٹا ہے جیسے تو پہلے تھا اللہ سبار کا بطالہ ویسے ہی تجھے کر دے حضور فرماتے ہیں پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا آم کے فرشتے نے کہا کہ میں سے اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی مجھے ایسا کر جس نے تیرے سر پہ پاپ اگائے میں اس اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تیرے سر پہ بال اگائے اور تجھے گائے اور کے اندر تجھے اتنی اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں گنجا نہیں ہوں میرے بال تو جو ہے وہ پیدائش سے لے کر اب تک موجود ہیں تم کہتے ہو کہ بال دیے میں تو پیدائشی جو ہے بال والا ہوں اور میں تو پیدائشی و اجداد کی طرف سے جو ہے وہ میں مالدار آدمی ہوں تم کہتے ہو کہ اللہ قبارک بطالا نے تمہیں مال دیا یعنی گویا وہ اس طریقے کی بات کرنے لگ گیا تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسا تو پہلے تھا کر دے یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اب کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آ گیا نابینا کے پاس جس کو ٹھیک کیا گیا تھا آنکھیں دی گئی تھی بکری دی گئی تھی اس میں برکت دی گئی جس کی وجہ سے ایک ریور اس کے پاس تھا فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا تھا مجھے ایک بکری کی ضرورت مجھے تو بکری دے دے اس اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی اب یہ نابینا بندہ کیا کہنے لگا کہنے لگا تو پہلا آدمی ہے جس نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے جتنی بکریاں چاہیے لے جتنی چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے وہ فرشتہ کہنے لگا یہ تم سب کی اللہ تعالیٰ نے آزمائی کی فقط رضی اللہ عنہ کا کا کا تجھ سے اللہ بطالہ راضی ہو گیا اور تیرے دونوں دوستوں سے اللہ تبار کا بطالہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا تو یہ مال جو ہمارے پاس ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مال میں بھی ہمارے لیے امتحان ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مال کو اللہ تبارک و وطالعہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں باتیں بہت ہیں مگر وقت اپنی حدود سے تجاوز کر گیا جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا اس سے کچھ منٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ان شاء اللہ کبار کا وطالعہ کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اللہ تبارک کا وطالعہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے وہ آخر و للہ رب العالمین کھڑے ہو جائیے مختصر سلام و سلام اور دعا اللہ من

مم پی بر چند گانا ری گا پیر پل پی فل ممبر چند آ پیرا مم يا سا پل لندگا گانڈل گنگا پل بندا گانڈل

الله

منگا پلندا گا گلی سی کا منگل پل مل گل چلو چنگا م

الجود وآله وبارك وسلم وسلم صلاة عليك يا يا رسول الله الله صلى عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب النار القبر الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب آزادی مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے سچے وسیلے سے ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما ہم تمام مسلمان کو لکڑیات سے بچا ہم تمام مسلمان کو مسلمانوں کو استحدہ سے بچا ہم تمام مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کا دل دکھانے سے بچا ہم تمام مسلمانوں کو فضول گوئی سے بچا ہم تمام مسلمانوں کو لا یعنی باتوں سے بچا ہم تمام مسلمانوں کو بہوش گفتگو سے بچا اگر ہم صاحب اہلیت ہیں تو ہمیں زکات دینے کی توفیق عطا فرما تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دین کے لیے تیرے لیے مال قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرنا اور جو لوگ تیرے دین کے لیے مال بچھاور کرتے ہیں مولا کریم ان کے مالوں میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرما النبي یا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم والده وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم